جنگ تہذیب جدید میں اس باب میں ہم موجودہ تہذیب کے مقاصد جنگ اور قوانین جنگ کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق اور انسانیت کے لحاظ سے ان کا کیا حال ہے ہماری پچھلی بحثوں کو دیکھ کر ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بے شک اسلام نے اپنے عہد کی تہذیب میں بڑی قابل قدر اصلاح کی تھی اور جنگ کے ایسے مقاصد اور مناہج کی طرف اس نے انسان کی رہنمائی کی جس سے اس کے ہم اثر تمدن اور ادیان نا آشنا تھے مگر آج صدیوں کی ترقیات کے اثر سے جنگ کے متعلق انسانی افکار میں جو بلوغ پیدا ہو گیا ہے اور اس کی بدولت جو مہذب قوانین جنگ وجود میں آئے ہیں ان سے اس عہد کے قوانین اور افکار کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے جبکہ انسان کے قوائے فکر نسبتاً عالم تفلی میں تھے اس لیے ایک دوسرے تقابل کی ضرورت ہے جس میں اسلام اور تہذیب جدید کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ جنگ کے متعلق کس کے مقاصد اور مناحج زیادہ سے ہی زیادہ مفید اور زیادہ مضبوط ہیں قبل اس کے کہ اس تقابل کا سلسلہ شروع کیا جائے یہ طے کر لینا ضروری ہے کہ ہمیں جنگ کے متعلق مغربی تہذیب کا اصل قانون معلوم کرنے کے لیے کس چیز کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایک مسئلے میں انسانی جماعت کے عقائد اور طریقہ کار کا حال عموماً تین چیزوں سے معلوم ہوتا ہے مذہب ادبیات اور سوسائٹی کا طرز عمل جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس کو تو تہذیب جدید نے افراد کا شخصی معاملہ بنا دیا ہے اور موجودہ زمانے کی تمدنی زندگی کے معاملات پر اس کا کوئی قابو نہیں ہے جہاں تک ادبیات کا تعلق ہے بلا شبہ ان کا ایک بہت بڑا ذخیرہ مغرب میں موجود ہے مغربی فقہا اور علماء اخلاق نے جنگ اور متعلقات جنگ پر بہت کچھ لکھا ہے اور ہر پہلو سے ان پر بحث کی ہے لیکن اس قسم کے اہل قلم حضرات کے افادات کو اجتماعی افکار کے نشو و نما میں خواہ کتنا ہی گہرا اثر حاصل ہو اور سوسائٹی کے قوانین کی تشکیل میں ان کے خیالات نے کیسا ہی زبردست حصہ لیا ہو مگر وہ خود اپنے اندر کوئی ایسی قوت نہیں رکھتے جس کی بنا پر ان کو انسانی جماعت کے لیے حجت قرار دیا جا سکے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مصنف کو بھی یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ اس کا کوئی قول اس کی قوم کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہو یہ ضرور ممکن ہے کہ اس کے اقوال سے متاثر ہو کر اس کی قوم نے اپنے لیے بہت سے قوانین بنا لیے ہوں مگر وہ قوانین اس قوم پر اس دلیل سے حجت نہیں ہوں گے کہ وہ فلاں مصنف کے اقوال ہیں بلکہ اس بنا پر حجت ہوں گے کہ انہیں قوم نے اپنے لیے قانون کے طور پر تسلیم کر لیا ہے پس جنگ کے مسئلے میں ہمارے لیے وہ وسیع لٹریچر بھی بیکار ہے جو مغربی زمانوں میں علماء مغرب کی قابل قدر کوششوں نے مہیا کیا ہے اب صرف تیسری چیز رہ جاتی ہے جس سے ہم مغربی تہذیب کے مقاصد اور مناہج جنگ معلوم کر سکتے ہیں اور وہ مغربی اقوام کا تعامل ہے یہ تعامل دو قسم کا ہے ایک مدون یا لکھا ہوا ریٹن ہے جسے اصطلاح میں بین الملی قانون انٹرنیشنل لا کہتے ہیں دوسرا غیر مدون یا بے لکھا ان ریٹن جو عبارت ہے سلطنتوں کے باہمی معاملات اور عملی سیاسیات سے ان دونوں قوانین میں زیادہ معتبر اور مستند کون ہے اختلاف کی صورت میں کس پر اعتماد کیا جائے گا اور مغربی قوموں پر حجت بننے کی اصلی صلاحیت کس میں ہے یہ ایسے مسائل ہیں جن پر خود علماء مغرب میں سخت اختلاف ہے اور آج تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا مگر ہمیں اس اصولی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قدرتی طور پر مسئلہ جنگ کے مختلف پہلو دونوں کے درمیان کچھ اس طرح تقسیم ہو گئے ہیں کہ جنگ کا اخلاقی پہلو کلیتاً غیر مدون قانون کے حصے میں آ گیا ہے اور عملی پہلو پر مدون قانون حاوی ہو گیا ہے اس لیے ہم ترجیح کے سوال کو چھوڑ کر دونوں پہلوؤں پر دونوں سے الگ الگ بحث کریں گے نمبر ون جنگ کا اخلاقی پہلو مسئلہ جنگ کی تحقیقات میں اب تک ہم نے جس طریقے کی پیروی کی ہے اس کے اعتبار سے ترتیب میں جنگ کا اخلاقی پہلو پہلے آتا ہے سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مغربی تہذیب جنگ کو کس نظر سے دیکھتی ہے اس کے نظام نامہ اخلاق میں جنگ کی کیا حیثیت ہے اس کے نزدیک جنگ کن مقاصد کے لیے جائز ہے اور کن کے لیے ناجائز اگر اس پہلو میں وہ اپنے پاس کوئی بلند اور پاکیزہ نصب العین رکھتی ہے تو وہ کیا ہے اور اگر نہیں رکھتی تو عالم اخلاق اور دنیا تہذیب میں اس کا کیا مقام قرار پاتا ہے ان سوالات کو حل کرنے کے بعد طریقے جنگ کے قانون کی صحت اور عدم صحت کا سوال زیر بحث آئے گا مذکورہ بالا سوالات کے بارے میں مغرب کا متون قانون بالکل خاموش ہے ابتدائی زمانے میں تو اخلاق کا سوال بین الملی قانون میں ایک متعلق ریلیونٹ سوال سمجھا جاتا تھا چنانچہ اس قانون کے مدون اول گروٹیس نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر جنگ کے جائز اور ناجائز مقاصد میں امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن عہد جدید کے بین الاقوامی قانون نے اس سوال کو قطن خارج از بحث کر دیا ہے پروفیسر لارنس اپنی کتاب اصول قانون بین الاقوام میں لکھتا ہے جدید بین الاقوامی قانون ان اخلاقی مسائل سے بالکل نا آشنا ہے وہ ان کے متعلق کچھ نہیں کہتا بلکہ انہیں صاف نظر انداز کر جاتا ہے اس کے نزدیک جنگ خواہ حق بجانب ہو یا غیر حق بجانب منصفانہ ہو یا غیر منصفانہ بہرحال وہ فریقین کے تعلقات کو متعدد اور مختلف صورتوں سے بدل دیتی ہے اور اس لحاظ سے قانون کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس تغیر کے حدود اور قانونی صورتوں کو واضح کر دے وہ ہم کو صرف یہ بتائے گا کہ کس طرح حربیت بیلیگرنسی کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور محاربین ایک دوسرے کے متعلق اور غیر جانبداروں کے متعلق کا حقوق اور فرائض رکھتے ہیں اخلاقی سوالات بذات خود خواہ کتنے ہی غور اور توجہ کے مستحق ہوں لیکن ایک بین الملی قانون کی کتاب میں وہ اسی قدر بے محل ہیں جس قدر شخصی قانون کی بحث میں اخلاقیات ازدواج دواج کا سوال ہو سکتا ہے ایک جرمن مصنف ایلیز بشر لکھتا ہے بین الملی قانون نے ہمیشہ جنگی اعمال پر صرف اس قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں جن کو مقاصد جنگ سے قابل لحاظ حد تک تعرض کیے بغیر مرئی اور ملحوظ رکھنا ممکن ہو اس نے صرف یہ تجویز کرنے پر اکتفا کی ہے کہ حت الامکان دشمن کو غیر ضروری نقصانات سے معاف رکھا جائے یعنی ایسے نقصانات پہنچانے سے پرہیز کیا جائے جو کسی طرح مقاصد جنگ کے حصول میں مددگار نہیں ہوتے یا اپنے حصل کی نسبت سے بہت زیادہ گراں قیمت ہوتے ہیں پروفیسر نپولڈ لکھتا ہے اس بنا پر جنگ میں گناہ کا سوال بین الملی قانون کا سوال نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کا سوال ہے بین الملی قانون ایک جائز اور ایک ناجائز جنگ میں امتیاز نہیں کر سکتا کیونکہ جنگ بین الملی قانون کے نقطہ نظر سے ہمیشہ قانون کی نقیز سمجھی جاتی ہے حاشیے میں لکھا ہے نیپولٹ development of international law after the world war بیشر نیپالڈ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں تک لکھے ہوئے یا مدون بین الملی قانون کا تعلق ہے اس میں حق اور ناحق حق جائز اور ناجائز جنگ کے درمیان کوئی امتیاز قائم نہیں کیا گیا ہے اور اس سے ہم یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ مغربی تہذیب کن مقاصد کے لیے جنگ کو جائز رکھتی ہے اور کن مقاصد کے لیے ناجائز لیکن جیسا کہ ڈاکٹر بائی نے کہا ہے ایک بین الملی قانون غیر مدون یا بے لکھا بھی ہے اور اصلی قانون وہی ہے اس لیے اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں مغرب کی مہذب ترین قوموں کا عمل کیا ہے وہ قومیں جن کا عمل تہذیب جدید کا معیار ہے جن کی حرکات و سکنات تہذیب سازی کا درجہ رکھتی ہیں اور جن کے کردار و گفتار کے سوا کسی دوسری چیز کو تہذیب جدید سے تعبیر بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے درمیان جب جنگ برپا ہوتی ہے تو کن اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہے اور کس قسم کی جنگ کو ان کے ہاں حق و انصاف کی جنگ کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے بحث نہیں کریں گے جو انیسویں اور بیسویں صدی میں مہذب اور مغربی نقطہ نظر سے غیر مہذب قوموں کی ایک قلیل جماعت کے درمیان ہوئی کیونکہ ان میں جو کچھ ہوا اس کو ہم مغربی تہذیب کا مکمل نمونہ نہیں کہہ سکتے ان سب کو چھوڑ کر ہم صرف بیسویں صدی کی اس جنگ عظیم پر نظر ڈالتے ہیں جس میں مغربی تہذیب کے تمام علم بردار شامل تھے حاشیے میں لکھا ہے یاد رہے کہ یہ کتاب پہلی جنگ عظیم کے بعد لکھی گئی تھی اس لیے یہاں اسی جنگ کے اخلاقی پہلو پر بحث کی جا رہی ہے اس کے بعد دنیا نے ایک اور عالمگیر جنگ دیکھی جس کا اخلاقی پہلو اس سے بھی زیادہ گنونا تھا یا الفاظ دیگر جس کی مجلس عاملہ میں دنیا جدید کی تمام مہذب قوموں کی نمائندگی ہوئی تھی اس جنگ کی روداد داد ہم کو بتا سکتی ہے کہ مغربی تہذیب کی نگاہ میں جائز اور ناجائز جنگ کے امتیاز کا اخلاقی معیار کیا ہے جنگ عظیم کے اسباب اور وجوہ انیس سو چودہ سے سن اٹھارہ کی جنگ عظیم دراصل یورپ کی چھ بڑی قوموں کے درمیان ہوئی تھی اگرچہ ضمنی طور پر دوسری چھوٹی بڑی قومیں بھی اس میں شامل ہو گئی تھیں اس کا ایک فریق جرمنی اور آسٹریا پر مشتمل تھا اور دوسرا فریق انگلستان فرانس روس اور اٹلی پر یہ دو مقابل جتھے جن قوموں سے مرکب تھے ان میں باہم شدید اور تاریخی عداوتیں تھیں انگلستان فرانس کا پرانا دشمن تھا یہاں تک کہ سن اٹھارہ سو ننانوے عیسوی میں مسئلہ سوڈان پر اس کی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی روس اور انگلستان کے درمیان سخت رقابت تھی حتیٰ کہ بیسویں صدی کے آغاز تک ہندوستان پر روسی حملے کا خطرہ ہر وقت انگریزی سلطنت کو آمادہ جنگ رکھتا تھا فرانس اور اٹلی کے درمیان مسئلہ تیونس تقریباً نصف قرن سے رقابت اور عداوت کا منبع بنا ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے عین آغاز جنگ عظیم تک اٹلی جرمنی کے ساتھ حلیفانہ اتحاد رکھتا تھا لیکن بیسویں صدی کے ابتدائی عشرے میں ان معاند قوموں کے درمیان چند اغراض و مقاصد کا رشتہ پیدا ہو گیا جس کے باعث وہ سب متحد ہو گئیں اور دوسرے جتھے کے خلاف دوش بدوش جنگ میں شریک ہوئیں دوسری طرف جرمنی انیس سو چار عیسوی تک انگلستان کا دوست رہا اٹلی سے انیس سو چودہ عیسوی تک اس کے حلیفانہ تعلقات رہے روس انیس سو آٹھ تک اس کا دوست تھا بلکہ زار اور قیصر کے درمیان جنگ کی ابتدا تک گہرے دوستانہ تعلقات تھے مگر کچھ دوسری اغراض تھیں جنہوں نے اس دوستی کو دشمنی میں تبدیل اور جرمنی کو اس آسٹریا کے ساتھ متحد ہو کر اپنے ان قدیم دوستوں کے خلاف جنگ کرنی پڑی جو ایک زمانے میں اس کا حریف رہ چکا تھا قوموں کی جتھا بندی یہ خاص اغراض کیا تھیں مذہب کا کوئی سوال نہ تھا کہ سب کے سب عیسائی تھے مدافعت وطن کا بھی کوئی سوال نہ تھا کہ کسی نے کسی پر حملہ نہ کیا تھا حقوق کا بھی کوئی سوال نہ تھا کہ سب اپنے اپنے حقوق سے پوری طرح متمتو ہو رہے تھے پھر کیا چیز تھی جس نے ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز سوائے اس کے اور کچھ نہ تھی کہ ہر قوم اپنے حصے سے کچھ زیادہ لینا چاہتی تھی اور ہر فریق کی خواہش تھی کہ دوسرے فریق کو دبا کر یا مٹا کر اس کے منافع سے خود مستفید ہو ان کے درمیان عداوت کا پہلا بیج اٹھارہ سو ستر عیسوی میں پڑا جبکہ جرمنی نے فرانس سے السیس اور لورین کے علاقے چھین لیے اگرچہ السیس کی پوری آبادی جرمنی ان نسل تھی اور لورین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نسلی اور لسانی حیثیت سے جرمن تھا پھر بھی فرانس نے اس کو اپنی ایک قومی حق تلفی قرار دیا اور اس وقت سے فرانسیسی سیاست کا غالب نصب العین یہ ہو گیا کہ وہ جرمنی کو نیچا دکھا کر یہ صوبے پھر حاصل کرے اس کے بعد جرمنی کی تجارت اور صنعت کی ترقی شروع ہوئی یہاں تک کہ انیسویں صدی کے اختتام پر وہ دنیا کا ایک عظیم و شان ثنا اور تاجر ملک بن گیا انیس سو عیسوی میں اس نے محسوس کیا کہ بحری تجارت کے تمام وسائل پر انگلستان مسلط ہے اور اس تسلط کو ایک زبردست جنگی بیڑے کے بغیر دور نہیں کیا جا سکتا چنانچہ اس نے اپنی بحری قوت کو تیزی کے ساتھ ترقی دینی شروع کر دی اس اٹھتے ہوئے خطرے کو انگلستان نے فوراً محسوس کیا پہلے اس نے کوشش کی کہ جرمنی کو دوست بنا لے اٹھارہ سو ننانوے عیسوی سے انیس سو دو عیسوی تک mister Chamberlain lord Lansdowne اور دوسرے برطانوی مدبرین پہم اس پر ڈورے ڈالتے رہے لیکن جرمنی برطانیہ کے بحری اور تجارتی برتری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور خود دنیا کی تجارت میں بالاتر قوت بننا چاہتا تھا اس لیے دونوں حریف حلیف نہ بن سکے اور دنیا کی سیاست میں دفتن ایک انقلاب رونما ہو گیا اس انقلاب کا پہلا ظہور انیس سو چار عیسوی میں ہوا جبکہ صدیوں کے دشمن انگلستان اور فرانس گلے مل گئے فرانس نے مصر پر انگریزی قبضے کو تسلیم کر لیا اس کے جواب میں انگلستان نے مراکش پر فرانسیسی قبضہ تسلیم کر لیا اور دونوں قوموں نے متحد ہو کر آئندہ کے لیے اپنی اغراض کی خاطر عہد و پیمان کر لیے اس کے بعد انیس سو سات عیسوی میں روس بھی اس جتھے میں شامل ہو گیا اس کے پیش نظر دو عظیم و شان مقاصد تھے ایک درائے دانیال اور باسفورس کا قبضہ جس کے لیے وہ کامل ڈیڑھ سو سال سے جدوجہد کر رہا تھا دوسرے جزیرہ نمائے بلقان پر غلبہ اور تسلط تاکہ بحر ایجین اور بحر متوسط تک اس کو راستہ مل سکے ان دونوں اغراض میں جرمنی اور آسٹریا اس کے حریف تھے جرمنی کے پیش نظر برلن سے بغداد تک ایک ریلوے لائن قائم کر کے اپنی مشرقی تجارت کو فروغ دینا تھا جس کے لیے وہ چاہتا تھا کہ ترکی اور بلقان روسی اثر سے آزاد رہیں دوسری طرف آسٹریا کو توسیع مملکت اور توسیع تجارت کی حوث پوری کرنے کی صرف یہی ایک صورت نظر آتی تھی کہ جزیرہ نمائے بلقان پر قبضہ کر کے ایجین اور ایڈریوٹک کے بندرگاہوں سے فائدہ اٹھائے چنانچہ اس غرض کے لیے اس نے انیس سو آٹھ میں بوسنیا اور ہرز گومینہ کو باقاعدہ ملحق کر لیا تھا انیس سو سات تک انگلستان روس کی سیاسی اغراض کا مخالف رہا لیکن جب اس کو معلوم ہو گیا کہ روس کی مدد کے بغیر وہ جرمنی کا گلا گھونٹ کر مار دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنے اس قدیم حریف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اسے یقین دلا دیا کہ کسی مناسب موقع پر درائے دانیال اور باسفورس پر قبضہ کرنے میں وہ اس کی مدد کرے گا اس طرح انیس سو سات تک دو زبردست جتھے بن گئے ایک جتھے میں انگلستان فرانس اور روس تھے دوسرے میں جرمنی اور آسٹریا پہلے جتھے والوں کے درمیان وجہ اتحاد یہ تھی کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنے اور اپنے تجارتی تفوق کو باقی رکھنے کے لیے جرمنی اور آسٹریا کی مزاحم قوتوں کو دور کرنا چاہتے تھے اور دوسرے جتھے والوں کو اس خواہش نے متحد کیا تھا کہ انہیں اپنی سلطنت کو وسیع کرنے اور دنیا کی تجارتی اور اقتصادی زندگی پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد درکار تھی اس جتھا بندی میں ابھی اٹلی پوری طرح شریک نہ تھا بظاہر وہ جرمنی کے ساتھ ایک معاہدہ اتحاد سے مربوط تھا لیکن کس طرح وہ اپنے جرمن دوست کو چھوڑ کر فرانسیسی دشمن کے ساتھ مل گیا یہ ایک عجیب داستان ہے اٹلی نے پانچوں حکومتوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاہدات کچھ اس ڈھنگ پر رکھے تھے کہ جب اس کو تیونس کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے فرانس کے خلاف جنگ کی ضرورت ہو تو جرمنی سے حصول امداد کا دعویٰ کر سکے اور جب آسٹریا کے بعض علاقے جن پر عرصے سے اٹلی کا دانت تھا چھیننے کے لیے جنگ کی حاجت پیش آئے تو وہ اتحادیوں کی مدد حاصل کر سکے جنگ عظیم کے آغاز میں جب اس نے دیکھا کہ انگلستان کی عظیم و شان بحری طاقت فرانس کے ساتھ ہے اور اس کے مقابلے پر فرانس سے ٹیونس کا علاقہ فتح کرنے میں جرمنی اس کے کام نہیں آ سکتا تو اس نے دفتن اپنا رخ اتحادیوں کی طرف پھیر دیا اور حق پرستی کا خرقہ فریب پہن کر دعویٰ کرنے لگا کہ ہم جرمنی اور آسٹریا کو باطل پر سمجھتے ہیں اس لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے جنگ کا آغاز جون چودہ عیسوی میں جب آسٹریا کا ولی عہد ایک سربی انارکسٹ کے ہاتھ سے مارا گیا تو فتنہ اور فساد کی وہ فصل دفتن پک کر کٹنے کے لیے تیار ہو گئی جس کی تخم ریزی اور آبیاری چوالیس سال سے کی جا رہی تھی آسٹریا نے سرویا کے سنگ راہ کو ہٹانے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا کیونکہ بلقان کی جانب اس کی پیش قدمی میں وہی حائل تھا جرمنی بھی اپنی تجارتی اسکیم کی تکمیل کے لیے سربیا کا استحصال ضروری سمجھتا تھا اس لیے وہ بھی آسٹریا کا ہم نوا ہو گیا دوسری طرف روس سربیا کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا اور بلقان میں اس کی تمام امیدیں اسی سے وابستہ تھیں اور یہ امر بھی یقینی تھا کہ اگر آسٹریا کو سربیا کے استحصال میں کامیابی ہو گئی تو پھر بلقان پر اس کے تسلط کو کوئی چیز روک نہ سکے گی اس لیے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی حمایت پر کھڑا ہو گیا ادھر فرانس کو خطرہ تھا کہ روس اور سربیا کو مغلوب کر کے جرمنی اور آسٹریا کی قوت اتنی بڑھ جائے گی کہ السیس اور لورین کو واپس لینا تو درکنار خود پیرس پر بھی قابض رہنا ناممکن ہو جائے گا اس لیے وہ بھی روس کی حمایت پر آمادہ ہو گیا ان حلیفوں کے بعد انگلستان کے لیے علیحدہ رہنا ناممکن تھا اس حق پرست نے اپنے ذمے بہت سی اخلاقی ذمہ داریاں لے رکھی تھیں جن کی انجام دہی کے لیے ضروری تھا کہ جرمنی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو ملکہ بحر کے بحری اور تجارتی تفوق کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جاتا اس لیے وہ بھی ہتھیار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور دنیا میں مہذب قوموں کی وہ عظیم الشان جنگ برپا ہوئی جس کے سامنے پچھلی غیر مہذب قوموں کی لڑائیاں ہیج ہو گئیں شرکائے جنگ کے اغراض و مقاصد اس جنگ میں شریک ہونے والی ہر قوم کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اپنے مقدس حقوق کی حفاظت کے لیے جنگ پر مجبور ہوئی ہے اور صرف اپنے حقوق کی حفاظت ہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری ضعیف اور کمزور قوموں کو آزادی دلانا اور جبر و قہر کی طاقتوں کو مغلوب کر کے دنیا میں حق و انصاف اور امن و امان کا بول بالا کرنا بھی ان کا عین مقصود ہے لیکن دوران جنگ اور اختتام جنگ کے بعد ان حق پرستوں نے جس طرح قوموں اور ملکوں کا لین دین کیا اور سلطنتوں کی بانٹ اور علاقوں کی تقسیم کا کاروبار جس وسیع پیمانے پر پھیلایا اس کی کیفیت کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ مغربی تہذیب میں حق کس چیز کا نام ہے انیس سو سترہ عیسوی میں آسٹریا ہنگری کے بادشاہ کارل نے کوشش کی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر انگلستان فرانس اور اٹلی کے ساتھ علیحدہ صلح کر لے اس مقصد کے لیے اس نے بوربان کے شہزادے Sixte prince Sixte of Bourbon کی معرفت اتحادیوں سے گفت و شنید کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس گفت و شنید کے تمام حالات شہزادے نے خود اپنے قلم سے لکھے تھے جو بعد میں آسٹریاز پیس آفر آسٹریا کی تقدیم میں صلحہ کے نام سے شائع ہوئے ان مذاکرات کے مطالعے سے اس کاروبار کی پوری کیفیت معلوم ہوتی ہے جو ملکوں اور قوموں کی جنس میں کیا جا رہا تھا فرانس اور انگلستان نے اٹلی کو اس وعدے کے ساتھ شرکت جنگ پر آمادہ کیا تھا کہ آسٹریا کا جنوبی علاقہ اس کے حصے میں دیا جائے گا اس تقسیم کی بنا پر اٹلی نے آسٹریا کے ساتھ علیحدہ صلح کی مخالفت کی فرانس خصوصیت کے ساتھ یہ چاہتا تھا کہ آسٹریا کو جرمنی سے توڑ لے اس لیے اس نے قبول صلاح کے لیے اٹلی پر بہت زور دیا لیکن اٹلی نے اس کی اتنی سختی کے ساتھ مخالفت کی کہ اتحادیوں کو یہاں تک اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ حق کا ساتھ چھوڑ کر باطل یعنی جرمنی کے ساتھ جا نہ ملے ایم پال کامبو جو اس وقت لندن میں فرانس کا سفیر تھا پرنس سکستہ سے ایک ملاقات کے دوران کہتا ہے کہ اٹلی کی حرس اسے ہر قسم کی بدماشیوں پر آمادہ کر سکتی ہے ایک دوسری ملاقات میں وہ بیان کرتا ہے کہ اٹلی نے بار بار اس عمر کا اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ میں محض ان علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے شریک ہوا ہے جن کو وہ آسٹریا سے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا تھا پال کامبو کا بھائی ایم جول کامبو جو پہلے برلن میں فرانس کا سفیر تھا اس گفتگو شنید کی مخالفت اس بنا پر کرتا ہے کہ اگر آسٹریا کے ساتھ صلاح کر لی گئی تو بلا شک کو شبہ اس نامے پر دستخط ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر اندر اٹلی جرمنی کی گود میں ہوگا ایک دوسرے موقع پر وہ کہتا ہے اٹلی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا وہ صرف ایک ہی خیال رکھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جنگ کے بعد جب دوسرے ساتھی بالکل تھک کر چور ہو چکے ہوں تو وہ اقتصادی جد و جہد میں ان پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے یہ ان حق پرستوں کے اندرونی مقاصد تھے اور یہ رائے تھی ان لوگوں کی خود ایک دوسرے کے متعلق جو باہم مل کر حق کی خاطر جنگ کر رہے تھے آخر جب یہ بات تحقیق ہو گئی کہ اٹلی کسی طرح توسیع مملکت کے ارادوں کو چھوڑ کر آسٹریا سے صلح کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو اس کے حق پرست حلیفوں نے آسٹریا سے کہا کہ تم اٹلی کے لیے ان علاقوں کو چھوڑ دو جن کی وہ تما رکھتا ہے اور اس کے عوض ہم تم کو سلیشیا اور بویریا کے علاقے جرمنی سے چھین کر دلوا دیں گے جیسا کہ معلوم ہے یہ دونوں صوبے خالص جرمن نسل کے لوگوں سے آباد ہیں اور جرمنوں کے وطن قومی کے غیر منفق اجزاء ہیں لیکن حق پرست اتحادی ان کو بالکل اس طرح آسٹریا کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ گویا وہ انہی کی ملک ہیں اور لطف یہ ہے کہ حق پرست آسٹریا نے بھی انہیں قبول کرنے سے انکار اس بنا پر نہیں کیا کہ وہ اس کے دوست جرمنی کے علاقے تھے بلکہ صرف اس بنا پر کہ وہ فی الحال فرانس کی ملک نہیں تھے اور یہ عمر مشتبہ تھا کہ فرانس انہیں چھین کر اس کے حوالے کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے یا نہیں اس کے بعد کچھ اور علاقوں کی تلاش شروع ہوئی تاکہ انہیں آسٹریا کے حوالے کر کے اس کے نقصان کی تلافی کی جائے پہلے ترابلس پر نگاہ ڈالی گئی مگر اٹلی نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ قدیم رومن سلطنت کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے کرتاجنا کا پورا ترکہ اسے درکار تھا پھر مصوع یعنی انٹریا اور صومالی لینڈ پر نظر گئی اٹلی ان دونوں علاقوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ رکھتا تھا اور آسٹریا بھی انہیں قبول کرنے پر راضی تھا لیکن بعض وجوہ کی بنا پر یہ معاملہ بھی نہ پٹ سکا اور اٹلی کی تما کی بنا پر اتحادیوں کے ساتھ آسٹریا کی گفتگو صلح منقطع ہو گئی خفیہ معاہدات اس کاروبار کی داستان کا ایک دوسرا باب وہ خفیہ معاہدے ہیں جو زمانہ جنگ میں اتحادی سلطنوں کے درمیان ہوئے تھے بین الاقوامی ڈاکہ زنی کی یہ اسکیم شاید پردہ راز ہی میں رہ جاتی اگر دوران جنگ روس انقلاب کا شکار نہ ہو جاتا انیس سو سترہ عیسوی میں جب زار کی حکومت کا تختہ الٹا اور بالشویکوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے سرمایہ داروں کو بے نقاب کرنے کے لیے وہ تمام خفیہ معاہدات شائع کر دیے جو انہیں زار کی حکومت کے نہا خانوں سے دستیاب ہوئے تھے اس طرح ان مہذب قوموں کی گناونی ڈپلومیسی یکلخت ساری دنیا کے سامنے برہنا ہو گئی ان معاہدوں میں کوئی دفعہ ایسی نہیں تھی جس میں مخالف سلطنتوں کے کسی نہ کسی علاقے یا ان کی اقتصادی ثروت کے کسی نہ کسی وسیلے کو ان حق پرستوں نے آپس میں بانٹنے کا فیصلہ نہ کیا ہو پہلا طے شدہ عمر یہ تھا کہ السیس اور لورین کو فرانس سے ملحق کر دیا جائے گا حالانکہ یہ دونوں صوبے زیادہ تر جرمنی کی نسل کے لوگوں سے آباد ہیں اور جغرافیائی حیثیت سے بھی ان کا تعلق فرانس کے مقابلے میں جرمنی سے زیادہ ہے لیکن صرف اس دلیل کی بنا پر ان کو فرانس سے ملحق کرنے کی تجویز دی گئی کہ وہ اٹھارہ سو ستر عیسوی سے پہلے فرانس کے قبضے میں تھے دوسری بات یہ طے ہوئی کہ دریائے رائن کہ مغرب میں جرمنی کا جتنا علاقہ ہے سب فرانس کے حوالے کر دیا جائے گا اس تجویز کو فرانس اور روس نے خود اپنے حلیف انگلستان تک سے پوشیدہ رکھا اور اس کا اظہار اس وقت کیا گیا جب جنگ ختم ہونے کے بعد مجلس صلح میں غنائی میں جنگ کی تقسیم شروع ہوئی تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ مراکش کو جو اب تک فرانسیسی سیادت میں تھا فرانسیسی مقبوضہ تسلیم کیا جائے گا جرمنی کے تمام افریقی مقبوضات بھی فرانس کے حصے میں آئیں گے اور ترکی کے ترکے میں سے بھی اس کو کافی حصہ دیا جائے گا یہ تو تھا حق پرت فرانس کا حصہ اس کے ساتھ اٹلی کو بھی مطمئن کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ بیچارہ محض حق کی خاطر باطل کا ساتھ چھوڑ کر جنگ میں شریک ہوا تھا اس کے لیے ترنتینو ترستہ اور جنوبی تیرول کے علاقے مخصوص کیے گئے بحر ایڈریوٹک کے پورے سواحل اور جزائر بھی اس کے حصے میں آیا اور ترکی کے مقبوضات میں سے بھی اس کو بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا گیا روس میں حق کا سب سے بڑا علم بردار زار حکمراں تھا کیسے ممکن تھا کہ اس کاروبار میں اس کا حصہ اس کی حق پرستی کے شایع نشان نہ ہوتا اس کے ساتھ پہلا سمجھوتا پولینڈ کے متعلق ہوا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پول قوم کی روح حریت کو فنا کرنے کے لیے روس کو ہر مناسب اور ممکن کارروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے یہ وہی پولینڈ ہے جس کو آغاز جنگ میں آزادی کی امید دلائی گئی تھی اور اختتام جنگ کے بعد محض بولشویکوں کی زد پر جس کی پشت بانی کا فرض دوبارہ فرانس نے اور پھر انگلستان نے اپنے ذمے لے لیا دوسرا عہد نامہ قسطنطنیہ اور آبناؤں کے متعلق تھا جنگ شروع ہونے سے چھ مہینے پہلے فروری انیس سو چودہ میں روس کی کراؤن کونسل یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب درہ دانیال اور باسفورس کے الحاق میں زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے چنانچہ اس غرض کے لیے جنگی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی تھیں پھر جب جنگ عظیم چھڑ گئی تو روس کو سب سے پہلے اپنے اسی اخلاقی فرض کی بجا آوری کا خیال پیدا ہوا اور انیس سو پندرہ کے خفیہ عہد نامے میں اس نے اپنے اتحادیوں سے یہ تسلیم کرا لیا کہ جنگ کے غنائم میں سے اس کو درہ دانیال باسفورس قسطنطنیہ اور ایشیائی کوچک کا مشرقی حصہ ضرور دیا جائے گا انیس سو بائیس عیسوی کا ایک روسی مورخ بیرن کارف لکھتا ہے اس خفیہ عہد نامے کی روح سے دولت عثمانیہ اور آسٹریا ہنگری پورے کے پورے غنائی میں جنگ قرار دیے گئے جنہیں اتحادیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اس تقسیم میں قسطنطنیہ اور درائے دانیال اور باسفورس قطعی طور پر روس کو تفویض کیے گئے تھے اب رہ گیا انگلستان جو تمام حق پرستوں کی رہنمائی کر رہا تھا سو اس نے اپنے لیے جرمنی کے افریقی اور ایشیائی مستعمرات کو کافی نہیں سمجھا اور ایک دوسرا میدان پیدا کیا جو اس کی ہمت عالی کے شایان شان تھا ترکی سے اعلان جنگ کے پانچ مہینے بعد مارچ انیس سو پندرہ میں اس نے فرانس کے ساتھ ایک ابتدائی خفیہ معاہدہ کیا جس میں بلاد عرب کو دو منطقوں پر تقسیم کیا گیا تھا ایک منطقہ شام دوسرا منطقہ عراق پہلا منطقہ فرانسیسی نفوذ اور اثر کے ماتحت تسلیم کیا گیا اور دوسرے منطقے پر برطانوی سلطنت کے حقوق قائم ہو گئے اس تقسیم کی کامیابی اس کے بغیر ممکن نہ تھی کہ خود اہل عرب اس میں برطانیہ اور فرانس کا ہاتھ بٹاتے اور اہل عرب کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اپنے وطن کی اس تقسیم کے راز سے آگاہ ہونے کے بعد اس کی فتح میں خود دشمنوں کے معین اور مددگار بننا قبول کر لیتے اس لیے ان کے ساتھ یہ چال چلی گئی کہ تقسیم کے ابتدائی معاہدے کو بالکل خفیہ رکھا گیا اور عربی لیڈروں سے مل کر انہیں یقین دلایا گیا کہ اگر انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بلاد عرب میں ترکی حکومت کا تختہ الٹ دیا تو اس کے عوض ایک آزاد عربی سلطنت قائم کی جائے گی جو جنوبی عراق اور لبنان کی ساحلی پٹی کے سوا تمام ممالک عربیہ پر حاوی ہوگی اس آزادی کے خوشنما خواب نے عربوں میں دفتن ایک نئی روح پھونک دی اور اکتوبر انیس سو پندرہ میں یعنی برطانیہ اور فرانس کے خفیہ معاہدے سے نو مہینے بعد انہوں نے سر ہنری میک موہن کی معرفت اتحادیوں سے ایک معاہدہ کر لیا جس کی روح سے اس کی پوری قوت حلفاء کے ساتھ ہو گئی اس امداد کے عوض ان کو اس عمر کا ایک کاغذی مساق مل گیا کہ اختتام جنگ کے بعد عربی ممالک کو ایک مستقل سلطنت بنا دیا جائے گا اس معاہدے کے بعد ہی جون انیس سو سولہ میں شریف حسین نے ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا رفتہ رفتہ عراق شام اور فلسطین میں بھی بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی چند ہی مہینے کے اندر یہ امر یقینی ہو گیا کہ ممالک عربیہ میں ترکی حکومت نہیں ٹھہر سکے گی اور برطانیہ اور فرانس کے مشترک مقاصد ضرور حاصل ہو جائیں گے اس لیے نومبر انیس سو سولہ میں دونوں سلطنتوں کے درمیان پھر گفت و شنید ہوئی اور ایک دوسرا خفیہ عہد نامہ طے ہوا جو معاہدہ سائیکس پیکو کے نام سے مشہور ہے اس معاہدے میں طے ہوا تھا کہ عراق کلیتاً برطانیہ کے قبضے میں رہے گا شام بتمام ہا فرانسیسی سلطنت کے دائرے میں رکھا جائے گا فلسطین ایک بین الملی علاقہ ہوگا اور حیفا اپنے بندرگاہ سمیت برطانیہ کے اثر میں رہے گا باقی رہے وہ ممالک جو عراق اور سواحل شام کے درمیان واقع ہیں سو ان کو دو حلقوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حلقہ برطانیہ کے زیر اثر ہوگا اور دوسرا فرانس کے زیر اثر اس معاہدے میں انگریزی نمائندے سر مارک سائکس نے موصل کو فرانسیسی اثر میں دینے پر اتفاق کر لیا تھا کیونکہ اس سے پہلے انیس سو پندرہ کے ایک خفیہ عہد نامے کی روح سے یہ طے ہو چکا تھا کہ ارمینیا مشرقی کردستان اور ترکی کے وہ علاقے جو سرحد موصل سے متصل ہیں روس کے حصے میں دیے جائیں گے اور برطانی سیاست اس عمر کی مقتضی تھی کہ اس کی سرحد روس کی سرحد سے نہ ملنے پائے لہٰذا اس نے روس کی ہمسائیگی کے سیاسی خطرات سے بچنے کے لیے برطانوی اور رومی علاقے کے درمیان ایک فرانسیسی علاقے کو حائل کر دینا مناسب سمجھا لیکن مسل کے چشمہ ہائے روغن نفت پر ابتدا سے برطانیہ کا دانت تھا اس لیے جب روسی خطرہ جاتا رہا تو اس نے فرانس کی دوستی کی پرواہ کیے بغیر آخر انہیں حاصل کر کے چھوڑا جنگ کے بعد ملکوں کی تقسیم یہ ارادے اور منصوبے تھے جنہیں لے کر حق پرست مغربی قومیں جنگ میں شریک ہوئی تھیں آئیے اب ہم دیکھیں کہ جنگ کے بعد انہوں نے اپنی حق پرستی کا کس طرح ثبوت دیا جنگ کے آخری ایام میں دو واقعات ایسے پیش آ گئے جنہوں نے اس نقشے کو بہت کچھ بدل کے رکھ دیا جو انیس سو پندرہ اور انیس سو سترہ کے درمیان خفیہ معاہدوں کے ذریعے قائم کیا گیا تھا ان میں سے ایک واقعہ تو امریکہ کا شریک جنگ ہونا تھا اور دوسرا روس کا انقلاب امریکہ نے یورپ کے معاملات سے بے تعلق رہنے کی قدیم پالیسی کو چھوڑ کر جنگ میں صرف اس لیے شرکت کی تھی کہ اپنی تجارت کی کامیابی کے لیے وہ امن کا خواستگار تھا لہٰذا اس کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ جنگ کے بعد غنائی میں جنگ کی تقسیم میں ایسی بے اعتدالیاں نہ ہونے پائیں جن سے ایک دوسری جنگ کی بنیاد پڑنے والی ہو دوسری طرف روس جس شاہی حکومت کے ماتحت جنگ میں شریک ہوا تھا انیس سو اٹھارہ کے آخر میں اس کا تختہ الٹ گیا اور اس پر بولشوک جماعت کو غلبہ حاصل ہو گیا جو انگلستان فرانس اور اٹلی کی اغراض کے لیے جرمنی سے بھی زیادہ خطرناک تھی اس لیے غنائی میں جنگ کی تقسیم میں روس کا جو حصہ مقرر کیا گیا تھا وہ سارے کا سارا منسوخ کر دیا گیا اور حق پرست اتحادیوں کو ایک نیا نقشہ بنانا پڑا جس میں امریکہ کے امن خواہانہ جذبات کی رعایت بھی ضروری تھی بیان کیا جا چکا ہے کہ انیس سو سترہ کے خفیہ معاہدے میں فرانس نے روس کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ دریائے رائن کے مغربی جانب کا تمام علاقہ جرمنی سے چھین کر فرانس کے ساتھ ملک کر دیا جائے گا اسی زمانے میں پرنس سکستہ نے جب صدر جمہوریہ فرانس ایم پوانکارا کے سامنے علاقہ رائن کو غیر جانبدار علاقہ قرار دینے کی تجویز پیش کی تھی تو حق پرست فرانس کے صدر محترم نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کو ہمیشہ ظاہر بھی کر دیا کرے عملاً میرے خیالات بھی وہی ہیں جو آپ کے ہیں حاشیے میں کتاب کا نام دیا ہے Austria's peace offer page ninety nine اس طرح فرانس نے دوران جنگ جرمنی کے ساتھ وہی عمل کرنے کی ٹھان لی تھی جو اٹھارہ سو ستر میں جرمنی نے اس کے ساتھ کیا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ رائن کے زرخیز علاقے کا فرانس کے ساتھ الحاق امریکہ اور انگلستان دونوں کی پالیسی کے خلاف ہے اس لیے اس نے جنگ کے زمانے میں اپنے اس ارادے کو پوشیدہ رکھا اختتام میں جنگ کے بعد جب اس نے صلح کانفرنس میں یہ مطالبہ پیش کیا تو جیسی کہ امید تھی امریکہ اور انگلستان دونوں نے اس تجویز کی سختی کے ساتھ مخالفت کی صلح کانفرنس میں اس پر تیز تیز گفتگویں ہوئیں اور فرانس کے انتہائی اصرار کے باوجود دونوں طاقتیں دائمی الحاق پر کسی طرح راضی نہ ہوئیں آخر موسیو کلیمنچو نے جو اس وقت فرانس کے رئیس الوزراء تھے تجویز پیش کی کہ جرمنی پر جو تاوان جنگ عائد کیا گیا ہے اس کی ضمانت کے طور پر رائن کا علاقہ پندرہ سال کے لیے فرانسیسی قبضے میں دے دیا جائے اس تجویز کے منشا کو اولاً خود فرانس کے بہت سے اہل سیاست نہ سمجھ سکے اور فرانس کے ایوان مبعوثین میں marshal Foch M Jules Cambon اور ایم تار دیو جیسے لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن جب ایم کلیمنچو نے کھڑے ہو کر بتایا کہ پندرہ سال کی تعین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جرمنی کے ہاتھ سے اس کے بہترین علاقے چھین کر اس پر اتنا تاوان ڈال دیا جائے کہ وہ اس کو مدت معینہ کے اندر ادا نہ کر سکے اور ہم پندرہ سال گزرنے کے بعد علاقہ رائن کو ہمیشہ کے لیے ملک کر لیں تو اس پر تمام ایوان مطمئن ہو گیا موسیو کلیمنشو کی اس تقریر کا ایک فقرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ملاحظہ ہے جس سے ان کی حق پرستی کا حال خوب معلوم ہوتا ہے انہوں نے موسیو پوائن کارا کو خطاب کر کے کہا جناب صدر آپ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں پندرہ سال کے اندر جرمنی کسی طرح معاہدے کی تمام دفعات کو پورا نہ کر سکے گا اور مجھے یقین ہے کہ پندرہ سال کے بعد اگر آپ میری قبر پر آنے کی عزت بخشیں گے تو ضرور مجھے خوشخبری دیں گے کہ ہم رائن پر ہیں اور وہیں رہیں گے یہ چال کامیاب ہو گئی فرانس نے اپنے حلیفوں سے اس تجویز کو منظور کرا لیا اور اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے جرمنی کو سلیشیا کے کوئلے کی دولت سے بھی محروم کر دیا گیا تاکہ وہ اس گراں قدر تاوان کو کسی طرح پندرہ سال کے اندر ادا نہ کر سکے جو معاہدہ فرسائی میں اس پر عائد کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے پولینڈ کی نئی ریاست کا نقشہ اس طرح مرتب کرایا کہ اس سے مشرقی پروشیا دولت پروشیا کے باقی علاقوں سے بالکل منقطع ہو گیا ہے اور ایک ایسی مشکل صورت حال پیدا ہو گئی جس کا حل بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ جرمنی جنگ عظیم کے مصائب سے افاقہ پاتے ہی سب سے پہلے پولینڈ کے ساتھ الجھ جائے حاشیے میں لکھا ہے یہ بات فی الواقع انیس سو انتالیس میں پوری ہو گئی دوسری جنگ عظیم کا آغاز آخر کار پولینڈ ہی پر جرمنی کے حملے سے ہوا پھر نائنٹین ٹوئنٹی ٹو عیسوی میں جب فرانس کو اندیشہ ہوا کہ جرمنی ان تمام باتوں کے باوجود پندرہ سال کے اندر رائن کو واگزار کرا لینے میں کامیاب ہو جائے گا تو اس نے اپنے شکار پر ایک اور ضرب لگانے کا فیصلہ کیا مجلس الوزراء کی مالی کمیٹی کے صدر موسیو داریک اس سوال پر غور کرنے کے لیے مقرر کیے گئے کہ روہر کے علاقے پر قبضہ کرنا کس حد تک مفید ہو سکتا ہے انہوں نے کافی عرصے تک غور کرنے کے بعد مجلس الوزراء کے سامنے ایک خفیہ رپورٹ پیش کی جس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ روہر کے علاقے پر صرف عارضی ہی نہیں بلکہ مستقل قبضہ کر لیا جائے چنانچہ اس سفارش کے مطابق انیس سو تیئیس کی ابتدا میں فرانس نے روہر پر اپنی فوجیں بھیج دیں اور جرمنی کو اس علاقے سے محروم کر دیا جس پر اس کی صنعتی اور معاشی زندگی کا تمام تر انحصار تھا موسیو داریک نے اپنی اس رپورٹ میں جن وجوہ کی بنا پر یہ سفارش کی تھی وہ بھی خود انہی کی زبان سے سننے چاہیے وہ لکھتے ہیں کہ انیس سو تیرہ میں تمام جرمنی کی کانوں سے ایک سو اکانوے ملین ٹن کوئلہ نکلا تھا جس میں سے ایک سو پندرہ ملین ٹن صرف روہر کا تھا اس میں سے پچپن ملین ٹن کے قریب روک لیا گیا اور دس ملین ٹن گیس پیدا کرنے میں اور پینتالیس ملین ٹن دوسرے معادن نکالنے میں استعمال کیا گیا دیگر معادن جو جرمنی میں تقریباً بتیس ملین ٹن نکلتے تھے ان میں سے پچیس ملین ٹن صرف روہر کے تھے علاوہ ازیں عرق کشی کے اسنا میں روہر کے کارخانوں سے پانچ lakh ton sulphate of ammonia اور چار لاکھ ٹن رال نکلی اور اس سے وہ تمام چیزیں بنی جو رنگ سازی کے کام آتی ہیں رنگ سازی کے بھی زیادہ تر کارخانے روہر ہی میں ہیں جو دنیا میں اپنا جواب نہیں رکھتے اطریات ادویہ رنگ رال اور رال کی تمام مصنوعات اور ایمونیم سلفیٹ جرمن صنعت کے سب سے بڑے اجزاء ہیں اور یہ سب کوئلے پر منحصر ہیں جنگ کے بعد سے ان تمام ضروریات کے لیے کوئلہ حاصل کرنے کا ذریعہ جرمنی کے پاس صرف روہر رہ گیا ہے کیونکہ جنگ میں اس نے سار کے علاقے کو کھو دیا جہاں سے اٹھارہ ملین ٹن کوئلہ ہر سال مہیا ہوتا تھا بس اب سوائے روہر کے جرمنی کے پاس اور کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا ہے جو اس کو کوئلہ دے سکتا ہو یہی حال دوسری دھاتوں کا بھی ہے جنگ سے پہلے جرمنی میں انیس ملین ٹن لوہا نکلتا تھا جس میں سے نو ملین ٹن روہر کا تھا باقی دس ملین ٹن لورین اور بالائی سلیشیا کا ہوتا تھا سو یہ دونوں علاقے اب اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اس بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ روہر پر قبضے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جرمنی کو اس کے وسائل سربت سے محروم کر کے بھوکا مار دیا جائے اور فرانس نہ صرف ان وسائل سے مستفید ہو بلکہ اس کے ساتھ ہی تاوان جنگ وصول نہ ہونے کے بہانے وہ رائن کے مغربی علاقے پر بھی دائمی تسلط قائم کر لے دوسری طرف اٹلی کے ہریسانہ مقاصد پورا کرنے کے لیے اسے نہ صرف ترستہ اور ترنتینوں کے علاقے دیے گئے بلکہ جنوبی تیرول کا علاقہ بھی اس سے ملحق کر دیا گیا جو زیادہ تر جرمن قوم سے آباد ہے باقی رہے ایٹریوٹک کے سواحل اور جزائر سو اگرچہ خفیہ معاہدات کی روح سے وہ اٹلی کا حصہ قرار پائے تھے لیکن اختتام جنگ پر سرویا کا ایک نئی سلانی قوت کی شکل میں نمودار ہونا اس منصوبے کی تکمیل میں حائل ہو گیا اور ایڈریوٹک کی تقسیم کچھ اس صورت سے کی گئی کہ نہ اٹلی کے مقاصد اس سے پورے ہوتے ہیں اور نہ یوگوسلاویا کے چنانچہ دونوں قوموں کے درمیان پہم کشمکش جاری ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا انجام کب جنگ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یورپ کو اس غیر متناسب نقشے پر تقسیم کرنے کے خطرات کو خود ان لوگوں نے محسوس کر لیا تھا جو اس وقت دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے چنانچہ انیس سو انیس میں برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر لوئڈ جارج نے صلح کانفرنس کے سامنے ایک یادداشت پیش کی تھی جس میں انہوں نے جرمن قوم کے لاکھوں افراد کو دوسری حکومتوں کے تسلط میں دینے کو ایک خطرناک فعل بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ حرکت یورپ کو دوبارہ جنگ کی مصیبت میں مبتلا کر دے گی اس یادداشت کے یہ الفاظ خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہیں یورپ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک عام باشندے موجودہ نظام حیات پر سیاسی معاشی اور اجتماعی تمام حیثیت سے مترز ہیں سب سے بڑا خطرہ جو مجھے اس صورتحال میں نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ کہیں جرمنی اپنی قسمت بولشویزم کے ساتھ وابستہ نہ کر دے اور اپنے وسائل ثروت اپنے دماغ اور اپنی زبردست تنظیمی قوت ان انقلابی مجنونوں کے ہاتھ میں نہ دے دے جو دنیا کو تلوار کے زور سے بولشویزم کے لیے فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ مسٹر لائڈ جارج کوئی بے بس اخبار نویس نہ تھے بلکہ اس وقت صلح کانفرنس کے اکابر اربعہ میں سب سے زیادہ بااثر اثر شخصیت کے مالک تھے اگر وہ چاہتے تو یورپ کو ایسے غیر متناسب طریقے پر تقسیم نہ کرتے جس کے خطرات وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن حرص و تما نے یا اس حق پرستی نے جس کی خاطر یہ لوگ جنگ کی آگ میں کودے تھے ان کو اور ان کے رفقا کو وہ سب کچھ کرنے پر آمادہ کر دیا جسے خود وہ بھی ایک دوسری جنگ کا پیش خیمہ سمجھتے تھے یہ حق پرستی کا مظاہرہ تو یورپ میں ہوا آئیے اب ایشیا کو دیکھیں کہ یہاں حق کی خاطر جنگ کرنے والوں نے لڑائی جیتنے کے بعد کیا کیا عرب کی تقسیم کے متعلق انیس سو پندرہ اور انیس سو سولہ میں جو خفیہ سمجھوتے ہوئے تھے ان کا حال اوپر گزر چکا ہے ان سمجھوتوں کے مطابق دوران جنگ ہی میں عراق شام اور فلسطین برطانیہ اور فرانس کے درمیان تقسیم ہو چکے تھے لیکن جنگ کے آخر تک عربوں کو برابر یقین دلایا جاتا رہا کہ یہ جنگ محض ان کو ترکی کے پنجائے ستم سے آزاد کرانے اور ان کی ایک مستقل سلطنت بنانے کے لیے لڑی جا رہی ہے گیارہ مارچ انیس سو سترہ کو جب جنرل سٹینلے مارڈ بغداد میں داخل ہوا تو اس نے اہل عرب کے نام ایک عام اعلان شائع کیا جس کے الفاظ یہ تھے ہم آپ کے شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل نہیں ہوئے ہیں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ نجات دہندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو آزادی دلوانے آئے ہیں بغداد کے باشندوں کو جان لینا چاہیے کہ ہم ان کے ملک پر حکومت نہیں کرنا چاہتے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ان کے علماء اور فقہا کی دیرینہ آرزویں پوری ہوں ان کا ملک ایک مرتبہ پھر آزاد ہو اور اس میں ایسے آئین اور قوانین نافذ ہوں جو ان کی مقدس شریعت اور قومی روایات کے مطابق ہوں جنگ کے خاتمے پر پھر فرانس اور انگلستان کی جانب سے ایک مشترک منشور بلاد عرب میں شائع کیا گیا جس میں نہایت بلند آہنگی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جنگ جو دنیا کو جرمنی کے توسیعی حوصلوں سے بچانے کے لیے برپا کی گئی تھی اس کے خطرات اور مصائب کو مشرق تک وسیع کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ برطانیہ اور فرانس ان تمام قوموں کو جو ایک طویل زمانے سے ترکوں کے جور و ستم کی تختہ مشق بنی ہوئی تھی کامل آزادی دلانا چاہتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسی وطنی حکومتیں اور ادارات قائم کیے جائیں جو خود ان قوموں کی اپنی رغبت اور خواہش پر مبنی ہو اور جن میں کوئی دوسرا دخیل نہ ہو لیکن ان لفظی اعلانات کے ساتھ جب عربوں نے اتحادیوں کا عمل یہ دیکھا کہ شام کے سواحل پر فرانس کی فوجیں مسلط ہیں اور عراق اور فلسطین میں انگریزوں کا پنجہ استبداد مست تولی ہے تو ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقتاً ان کے ساتھ غدر کیا گیا ہے اور یہ چال محض ترکوں اور عربوں میں نفاق ڈال کر ملک چھیننے کے لیے چلی گئی تھی آخر انہوں نے عراق شام اور فلسطین میں آزادی کی جد و جہد شروع کی اور شام میں امیر فیصل بن حسین کے تحت ایک وطنی حکومت قائم کر لی اسی اسنا میں خود اتحادیوں کے درمیان غنائم جنگ کی تقسیم پر تناقص اور تباعض کا سلسلہ شروع ہو گیا سائکس پیکو کے معاہدے کی روح سے موصل کا علاقہ فرانسیسی منطقہ نفوذ میں دیا گیا تھا مگر وہاں تیل کے چشموں کی کثرت دیکھ کر برطانیہ کے جذبہ حرس کو حرکت ہوئی اور اس نے خود اس پر قبضہ کر لیا اسی طرح فلسطین کے متعلق یہ طے ہوا تھا کہ وہ ایک بین الاقوامی علاقہ رہے گا اور صرف حیفہ پر برطانوی حکومت قائم ہوگی مگر مصر کی شورش نے برطانیہ کو مجبور کر دیا کہ ہندوستان کے راستے کی حفاظت کے لیے نہر سویز کے دوسری جانب بھی اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے اور ممکن ہو تو حیفا سے بصرہ تک ایک دوسرا راستہ اپنے لیے پیدا کرے لہٰذا فلسطین پر بھی اس نے پورا پورا قبضہ جمانے کا تہیہ کر لیا دوسری طرف شام پر بھی فرانسیسی نفوذ اور اثر برطانیہ کو ناگوار تھا اور وہ اپنی مصلحت کے لیے زیادہ بہتر یہ سمجھتا تھا کہ اس کے اپنے زیر اثر کوئی وطنی حکومت وہاں قائم ہو جائے ان مسائل پر تقریباً ڈیڑھ سال تک دونوں دوستوں میں کشمکش ہوتی رہی اور لوٹ کے مال کی تقسیم کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا مگر جب دونوں سلطنتوں نے اس باہمی جھگڑے کا نتیجہ دیکھا کہ عرب کی وطنی تحریک ترقی کر رہی ہے تو وہ اپنے مشترک فوائد کی خاطر عربوں کے خلاف متحد ہو گئے اور اپریل انیس سو بیس میں بمقام سان ریمو انہوں نے یہ تصفیہ کر لیا کہ عراق اور فلسطین برطانیہ کے قبضے میں رہیں اور شام بتمام ہا فرانس کے قبضے میں یہ تقسیم کسی طرح اس تقسیم سے مختلف نہ تھی جو ڈاکوؤں کے گروہ کسی گھر کو لوٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں مگر یورپ کے مہذب ڈاکوؤں نے اس کو بھی حق اور انصاف کا رنگ دینے کی کوشش کی اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہر کیا کہ یہ تینوں ملک ان کو جمعیت اقوام کی طرف سے انتداب بن دیے گئے ہیں حالانکہ نہ کسی جمعیت اقوام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح دوسری قوم کی ملک میں دے دے نہ اس وقت تک جمعیت اقوام کا کوئی اجتماع ہوا تھا اور نہ انتداب کے متعلق کوئی فیصلہ کیا گیا تھا انتداب کے متعلق حاشیے میں لکھا ہے کہ انتداب کے متعلق اتحادیوں کی سپریم کونسل پچیس اپریل انیس سو بیس کو فیصلہ کر چکی تھی حالانکہ جمعیت اقوام کا پہلا عام اجتماع پندرہ نومبر انیس سو بیس کو جنوا میں ہوا پس در حقیقت اس انتداب کے معنی یہ نہیں تھے کہ جمعیت اقوام نے انگلستان اور فرانس سے درخواست کی ہو کہ براہ کرم ان پسماندہ علاقوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیں بلکہ اس کی معنی یہ تھے کہ انگلستان اور فرانس نے پہلے خود ان علاقوں پر قبضہ کیا پھر جمعیت اقوام کی پیدائش سے پہلے اس کی طرف سے اپنے نام انتداب کی درخواست کا مسودہ تیار کیا اور جب ان کے منصوبے کے مطابق جمعیت پیدا ہو گئی تو اس سے اس درخواست پر دستخط کروا لیے بہرحال اس قرارداد کے مطابق شام فرانس کی ملک بن گیا اس کے بعد ہی جنرل گورو نے ایک لاکھ فوج کے ساتھ شامیوں کی قومی حکومت پر حملہ کر دیا اور انہی عربوں کو تلوار کے زور سے اطاعت اور بندگی پر مجبور کیا جنہیں چار سال پہلے دوست بنایا گیا تھا جن کی مدد سے ترکوں کو شکست دے کر ملک فتح کیا گیا تھا جن کو دو سال پہلے تک یقین دلایا گیا تھا کہ ہم محض تم کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں جن سے جنگ کے بعد تک یہ وعدہ کیا جاتا رہا تھا کہ تمہارے ملک پر خود تمہاری حکومت ہوگی دوسری طرف اہل عراق کو جو برطانوی انتداب کا اعلان سنتے ہی بھڑک اٹھے تھے تلوار کے زور سے کچلا گیا جس زمین پر ظالم ترکوں نے کبھی چودہ ہزار سے زیادہ فوج نہیں رکھی تھی اس پر نجات دہندہ سلطنت برطانیہ نے نوے ہزار سے زیادہ فوج مسلط کر دی جس زمین پر ظالم ترکوں نے سالانہ دو سو سے زیادہ عربوں کو کبھی قتل نہیں کیا تھا وہاں حق پرست برطانیہ نے ایک ہی موسم گرما انیس سو بیس میں دس ہزار عربوں کو قتل کر ڈالا اور یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا جبکہ انہی عربوں سے یہ کہہ کر جنگ میں امداد حاصل کی جا چکی تھی کہ ہم تمہارے دشمن بن کر نہیں آئے بلکہ تم کو آزادی دلوانے آئے ہیں اس طرح عرب کی تحریک آزادی کو کچلنے کے بعد برطانیہ نے ایک طرف اپنے مواعید کی ظاہری حرمت برقرار رکھنے کے لیے اور دوسری طرف اس برطانوی پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے جو عراق میں دس کروڑ پاؤنڈ سالانہ کے مدوہش اصراف سے سخت ناراض تھی یہ ضروری سمجھا کہ عراق پر براہ راست حکومت کرنے کی بجائے ایک ایسی نام نہاد قومی حکومت قائم کر دی جائے جو جنرل موڈ کے اعلان کے برعکس اہل عراق کی نہیں بلکہ اہل برطانیہ کی خواہش کی تابع ہو اس غرض کے لیے انیس سو اکیس کے موسم بہار میں اعلان کیا گیا کہ اہل عراق کو خود اپنا بادشاہ منتخب کرنے کا اختیار ہے لیکن اس اعلان کی تعمیل یوں کی گئی کہ اہل عراق کو انتخاب کا کوئی حق نہیں دیا گیا ان کی خواہش کے برعکس فیصل بن حسین کو جو شام کے تخت سے محروم ہونے کے بعد کسی اور تخت کا خواہش مند تھا اس شرط پر تخت عراق کے لیے نامزد کیا گیا کہ وہ برطانیہ کے زیر اثر رہ کر کام کرے گا اہل عراق کسی طرح فیصل کی بادشاہت پر راضی نہ تھے مگر برطانیہ نے زبردستی ان کی آواز کو دبایا عراق کے با اثر لیڈر طالب پاشا کو جس نے جنگ کے زمانے میں برطانیہ کی عظیم و شان خدمات انجام دی تھیں گرفتار کر کے لنکا میں قید کر دیا گیا اور عراق کی بڑھتی ہوئی ناراضی کا دف مارنے کے لیے 23 اگست انیس سو بائیس کو ایسی حالت میں شاہ فیصل کی تخت نشینی کا اعلان کرا دیا گیا جبکہ فی الحقیقت تخت تیار بھی نہ تھا اور شراب کے پیپے رکھ کر ایک عارضی تخت بنا لیا گیا تھا اس طرح فیصل کو عراق کا بادشاہ بنانے کے بعد اسی برطانیہ نے جو عراقیوں کو نجات دلانے کے لیے عراق گیا تھا تخت شاہی کی قیمت طلب کی وہ قیمت کیا تھی وہ صرف یہ تھی کہ عراق کو ایک ایسا معاہدہ کرنے پر مجبور کیا گیا جس کی روح سے وہ بالواسطہ پورے طور پر برطانوی اثر و اقتدار کے تحت آ جاتا ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے برطانیہ کے ہاتھ میں رہتا ہے یہ معاہدہ عراقی قوم کو ایک لمحے کے لیے بھی منظور نہ تھا مگر دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اس پر عراقی قوم کی رضامندی ثبت کرانے کا یہ انوکھا طریقہ ایجاد کیا گیا کہ اسے آدھی رات کو عراق کی مجلس وطنی میں پیش کیا گیا ارکان مجلس کو بستروں سے اٹھا اٹھا کر پولیس کی معرفت بلوایا گیا اور جبرن ان سے ووٹ لے کر اعلان کر دیا گیا کہ عراقی پارلیمنٹ نے معاہدے کی تصدیق کر دی ہے اب رہی ترکی کی دوسری تقسیم جس کے متعلق انیس سو پندرہ میں روس سے سمجھوتا ہوا تھا سو اس کو بولشویک انقلاب کے باعث منسوخ کر دیا گیا اور ایک دوسری اسکیم بنائی گئی جس میں روس کی بجائے یونان کو ترکی کے ترکے کا وارث قرار دیا گیا اس اسکیم کے مطابق یونان نے مشرقی تھریس اور سمرنا یعنی ازمیر پر حملہ کیا اور ترکوں کو ان کے اصلی وطن کے ایک بڑے حصے سے محروم کر دیا اس کے ساتھ ہی برطانیہ فرانس اور یونان کی متحدہ فوجوں نے خاص شہر پستنتنیا پر بھی قبضہ کر لیا اور درائے دانیال اور باسفورس کے وہ راستے ترکوں سے چھین لیے جنہیں پہلے روس کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا یہ دوسری تقسیم بعد کو لوزان کانفرنس میں منسوخ ہو گئی لیکن اس تنسیخ میں انصاف پسندی کے جذبے کو کوئی دخل نہ تھا بلکہ حقیقتاً اس کی ذمہ داری محض ترکی تلوار پر تھی جس نے یونان اور اتحادیوں کو ترکی خاک سے نکل جانے پر مجبور کر دیا جنگ کے جائز مقاصد یہ ان قوموں کے جنگی اعمال کی رداد ہے جو تہذیب مغرب کی علم بردار ہیں بلکہ حقیقتاً جن کی تہذیب کا نام تہذیب مغرب ہے یورپ کے چند اہل بصیرت فلسفیوں اور عالموں کو چھوڑ کر جن کا در حقیقت کوئی اثر نہیں ہے باقی تمام انگلستان فرانس اٹلی جرمنی اور آسٹریا کی رائے عام اپنی اپنی قوموں کے ان اعمال کی معید تھی اور اسی کی پرجوش امداد سے ان سلطنتوں کے مدبرین اتنی بڑی جنگ لڑنے میں کامیاب ہوئے اس لیے ان کے تعامل اور طریقہ کار کو دیکھ کر ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد جو جو افعال حق اور انصاف کے نام سے کیے گئے وہی دراصل مغربی تہذیب میں حق اور انصاف کے مصداق ہیں اور ایسے ہی حقوق کی خاطر تلوار اٹھانا مغربی تہذیب جائز رکھتی ہے اس معیار کے مطابق جنگ کے وہ مقاصد جو مغربی تہذیب میں جائز رکھے گئے ہیں حسب ذیل قرار پاتے ہیں نمبر ون اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے دنیا کی ثروت کا اجارہ حاصل کرنا نمبر ٹو اگر کوئی حریف تجارت و صنعت کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہو تو اس کا سر کچل دینا نمبر تھری اپنے دور دراز مقبوضات کے راستے میں جو ممالک واقع ہوں انہیں اپنے زیر اثر لانا نمبر فور ملکوں اور سلطنتوں کے حصے بخرے کرنا اور کمزور قوموں کو غلام بنانا نمبر پانچ اگر کسی قوم سے دشمنی ہو جائے خواہ کسی وجہ سے ہو تو اسے مٹا دینا یا کم از کم اس کا زور توڑ دینا ان اغراض کو جنہیں اکثر مقدس حقوق سے تعبیر کیا گیا ہے کسی توضیع اور تشریح کی روشنی درکار نہیں ہے ہر شخص کا ضمیر خود ان کے جواز اور عدم جواز اور تقدس و عدم تقدس کا فیصلہ کر سکتا ہے ممکن ہے بعض حضرات اس طریقے استدلال کو مبالغہ پر مبنی قرار دیں مگر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مغربی قوموں کے اجتماعی عمل کے سوا مغربی تہذیب اور کس چیز کا نام ہو سکتا ہے مذہب قابل استناد ہو سکتا تھا مگر نہ یورپین قومیں اپنے مذہب کو اپنی سیاست میں دخل دینے کی اجازت دیتی ہیں اور نہ ان کا مذہب خود سیاسی امور سے تعلق رکھنا پسند کرتا ہے قانون کو بھی معتبر سمجھا جا سکتا تھا مگر آپ سن چکے ہیں کہ وہ جنگ کے جائز اور ناجائز مقاصد سے کوئی بحث ہی نہیں کرتا اب دونوں چیزوں کو الگ کر دینے کے بعد ہم مغربی تہذیب کا عقیدہ کس سے دریافت کریں کیا علماء اخلاقیات سے دریافت کریں کیا امن کا آواز کہنے والے مفکرین سے دریافت کریں کیا ان گنتی کے چند مصنفوں اور اخبار نویسوں سے دریافت کریں جن کے قلم سے کبھی کبھی انسانیت اور انسانی اخوت کے دل خوش کن خیالات ٹپک پڑتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے اس تفادہ کرنے میں تعمل نہیں ہے مگر ہم کو ان میں سے ہزار دو ہزار نہیں صرف ایک دو ہی ایسے آدمیوں کے نام بتا دیے جائیں جن کا کوئی قول مغربی اقوام کے لیے حجت کا حکم رکھتا ہو اور جن کے خیالات پر تمام اہل مغرب یا ان کی اکثریت کا ایمان ہو اگر کوئی ایسی متفق علیہ چیز مغرب میں موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس مغربی قوموں کے معمول بہ طریقوں کے سوا اور کون سی چیز رہ جاتی ہے جس سے ہم جنگ کے متعلق مغربی قوموں کا اخلاقی عقیدہ معلوم کر سکیں